خوفناک جزیرہ ایپیسوڈ ون میرا نام فیروز ہے ایک غریب ماں باپ کا لڑکا ہوں ابھی میری عمر صرف بائیس سال کی ہے لیکن اس عمر میں ایسی ایسی تکلیفیں اور ایسی مصیبتیں میں نے جھیلی ہیں کہ جن کو یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے ایسے عجیب و غریب واقعات اور اتنی حیرت انگیز باتیں مجھے اپنے سفر میں پیش آئی ہیں کہ میں انہیں بیان کرتے ہوئے لڑس رہا ہوں میری اب تک کی زندگی آفتوں اور تکلیفوں میں ہی بسر ہوئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا باہمت ہوں یہی وجہ ہے کہ میں اپنی یہ داستان سنا رہا ہوں ورنہ کسی دوسرے کے بس کا یہ کام نہ تھا کیونکہ ایسی داستان کو سنانے کے لیے انسان کے سینے میں پتھر کا دل ہونا چاہیے میں نے جس سفر کے بارے میں کہا ہے وہ آج سے کوئی آٹھ سال پہلے شروع ہوا تھا میں دلی کے ایک ہوٹل میں بیرا تھا اس ہوٹل میں دنیا بھر کے سیاح آتے جاتے رہتے تھے اس لیے مجھے نئے نئے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا جب یہ لوگ اپنے ملکوں کی باتیں کرتے تو میں بھی سنتا یہ باتیں سنتے سنتے میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوتا کہ کاش کسی طرح میں بھی دور دراز کا سفر کروں مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ خواہش جلد ہی پوری ہونے والی ہے میں بھی اس دن بعد جہازی کی طرح ایک طویل سفر کروں گا اور واپس آنے کے بعد پھر کبھی سفر کا نام تک نہ لوں گا ایک دن ہوٹل میں تین غیر ملکی سیاح آ کر ٹھہرے ہوٹل کا قاعدہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک ہی کمرہ دیا جاتا ہے اگر تین چار آدمی ایک ہی کمرے میں مل کر رہنا چاہیں تو نہیں رہ سکتے لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ ان تینوں نے ہی ایک کمرے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی یہ میری بد نصیبی تھی کہ ان کی خدمت کے لیے مجھے مقرر کیا گیا پورے دو دن تک وہ تینوں اپنے کمرے میں بند ہی رہے نہ انہوں نے چائے منگوائی اور نہ کھانا سب کو حیرت تھی کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے کیا کرتے رہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے گھنٹی بجائے تاکہ میں ان کے راز سے واقف ہو سکوں بچپن ہی سے مجھے لوگوں کے رازوں کے جاننے کا شوق ہے خام خطروں میں کود پڑنا میری عادت میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ میں ان پرسرار آدمیوں سے جلد سے جلد ملنا چاہتا تھا میں کمرے میں بیٹھا ہوا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک گھنٹی بجی میں نے دیوار پر لگے ہوئے بورڈ کی طرف دیکھا کمرہ نمبر پانچ کا بلب روشن تھا خوشی کے مارے میں اچھل پڑا کیونکہ وہ تینوں آدمی اسی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے میں نے جلدی جلدی لباس ٹھیک کیا ٹوپی اوڑی اور تقریباً بھاگتا ہوا ان کے کمرے کے قریب پہنچا دستک دینے پر اندر سے آواز آئی آ جاؤ میں نے دروازہ کھولا اور پھر ادب سے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا ان میں سے کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی جو سب سے بڑا تھا اس نے ایک سفید کاغذ کو احتیاط سے لپیٹتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا آخر کار یہ کام تو ہو گیا نقشہ اب تیار ہے اس کے یہ کہتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ کسی قسم کا نقشہ تیار کر رہے تھے کیونکہ مڑے ہوئے کاغذ کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے دیکھ لی تھی رنگ برنگی پینسلوں سے بنائی گئی لکیروں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی پوشیدہ جگہ کا نقشہ ہے میرے اس خیال کی تصدیق ان تینوں کی شکلیں دیکھ کر بھی ہو جاتی تھی ان کے چہرے اترے ہوئے تھے داڑیاں بڑی ہوئی تھیں اور آنکھیں متواتر جاگنے کے باعث سرخ تھیں وہ بار بار جمائیاں لے رہے تھے نقشہ طے کر کے حفاظت سے ایک چرمی تھیلے میں رکھنے کے بعد اس شخص نے مجھ سے کہا ارے تم آ گئے دیکھو ہم لوگوں کے لیے بہت عمدہ کھانا لاؤ میں نے پھر ادب سے سر جھکایا اور واپس آ کر جلدی جلدی ان کے لیے کھانا چنا پھر کھانے کی ٹرے لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا انہوں نے کنگلوں کی طرف کچھ ہی دیر میں کھانا ختم کر دیا اور پھر ایک نے جیب سے پانچ روپے کا نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا فرمائیے ان روپوں کا کیا لاؤں میں نے پوچھا اسے رکھ لو یہ تمہاری ٹیپ ہے اس شخص نے ہنس کر کہا ٹیپ کی لانت ہمارے ہندوستان میں برسوں سے چلی آ رہی ہے بغیر کسی محنت کے ہم لوگ خامہ خواہ اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے ٹیپ لینے کے لیے پھیلا دیتے ہیں یہ ایک طرح کی بھیک ہے جو ہم لیتے ہیں مجھے شروع ہی سے اس ٹپ سے نفرت ہے اس لیے میں نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا جی شکریہ میں ٹپ نہیں لیتا ان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تعجب سے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مجھ سے بولے تمہارا نام کیا ہے کہاں رہتے ہو میں نے مختصراً اپنے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا میری باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئے پھر وہی شخص جو اب تک مجھ سے مخاطب تھا کہنے لگا سنو لڑکے ہم لوگ ایک دور دراز سفر پر جا رہے ہیں ہمیں ایک خادم کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ رہے اور ہمارا کہنا مانے تم اگر ہمارے ساتھ چلنے پر راضی ہو جاؤ تو ہم تمہیں پانچ سو روپے مہینہ دیں گے تنخواہ ہم نے جان بوجھ کر بہت زیادہ کہی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس چیز کی تلاش میں جا رہے ہیں وہ اگر ہمیں مل گئی تو پھر ہم اربوں روپے کے مالک ہو جائیں گے تم ہمیں ایک شریف ایماندار اور نڈر لڑکے نظر آتے ہو اسی لیے ہم نے یہ پیشکش کی ہے ہمیں ایک تو خزانہ ڈھونڈنا ہے جو کماری کے میدانوں میں دفن ہے اور دوسرا ایک جزیرہ جس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی وہ جزیرہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ لنکا سے بہت دور چلے جانے پر ہمیں نظر آئے گا اس جزیرے میں جو چیز ہمیں پکڑنی ہے اس کے بارے میں ہم تمہیں ابھی نہیں بتا سکتے اب تم یہ کہو کہ کیا تم ہمارے ساتھ چلنے پر رضا مند ہو اگر نہیں تو پھر ہم تم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کا کسی کو بھی پتا نہ چلنا چاہیے اگر ایسا ہوا تو پھر معاف کرنا تمہاری خیر نہیں یہ کہہ کر اس نے پائپ سلگایا دو تین لمبے لمبے کش لیے پھر مجھ سے کہنے لگا ہاں اب جواب تو امید ہے کہ تم نے اتنے عرصے میں ہر بات سوچ لی ہوگی سوچنا تو خیر کیا تھا مجھے تو خود ہی ایسے واقعات میں حصہ لینے کا بے حد شوق تھا بغیر سوچے سمجھے میں نے ہاں کر دی یہ جواب پا کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور میرے قریب آ کر میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا شاباش بہادر لوگ اسی طرح جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں میں تم سے بہت خوش ہوں تمہارے ایک مہینے کی تنخواہ پیش کی تمہیں ابھی دے دیتا ہوں کل ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے لیکن خبردار کسی کو اپنی روانگی کے بارے میں کچھ نہ بتانا تمہاری آنکھیں کھلی رہنی چاہیے لیکن زبان بند سمجھ گئے جی ہاں خوب اچھی طرح بے فکر رہیے آپ مجھے ہمیشہ اپنا وفادار پائیں گے یہ جواب بھی سن کر وہ خوش ہوا اور پھر پانچ سو روپے مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا اب تم تیاری شروع کر دو دروازے میں سے نکلنے سے پہلے اس نے مجھے پھر تمبی کی کہ میں کسی سے بھی ان باتوں کا ذرا سا بھی تذکرہ نہ کروں ورنہ میرا انجام اچھا نہ ہوگا دوسرے دن سویرے ہی ہم لوگ ہوٹل سے نکل لیے دہلی ریلوے اسٹیشن پر آ کر میرے مالک نے کیونکہ اب میں اسے اپنا مالک ہی کہوں گا چار ٹکٹ راس کماری کے لیے اس کی فیاضی کا در حقیقت کوئی جواب نہ تھا آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے لیے بھی درجہ اول کا ٹکٹ لیا اور ہم چاروں ایک ہی ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے اب یہاں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان تینوں مالکان کا آپ سے تعارف کرا دوں وہ شخص جس نے مجھ سے باتیں کی اور جو ادھیڑ عمر کا نظر آتا تھا دراصل امریکن تھا اس کا نام جان ولیم تھا بہت زیادہ شریف اور با اخلاق آدمی تھا میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہر فن مولا ہے سائنس میں بھی ماہر تھا اور ڈاکٹری میں بھی بہت اچھا حساب دان بھی تھا دنیا کی تقریباً سبھی زبانیں جانتا تھا اس کے برس اس کے دو ساتھی مجھے زیادہ پسند نہیں آئے ان میں سے ایک تو افریقی تھا لمبا تڑنگا اور بہت ہی طاقتور گرمی ہو یا سردی وہ ہمیشہ کالے کپڑے پہننے کا عادی تھا اس کی کمر سے کارتوس کی ایک پیٹی ہر وقت بندھی رہتی تھی اور اپنی حفاظت کے لیے پستول بھی ہر وقت ساتھ رکھتا تھا اتنا کالا تھا کہ رات میں نظر ہی نہ آتا تھا اس شخص کا نام جیک تھا اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی میرا دل کانپ جاتا تھا اس کی آنکھیں بہت خطرناک تھیں اب رہ گیا تیسرا آدمی تو وہ بہت دبلا پتلا اور چلاک تھا مصر کا رہنے والا تھا اس کا نام عبدل تھا پستول تو خیر اس کے پاس نہیں تھا ہاں البتہ اپنے پاس ایک شکاری چاقو ہمیشہ رکھتا تھا چاقو ہلال کی شکل کا تھا اور اسے اس انداز سے پھینکتا تھا کہ کسی بھی جانور کو زخمی کر کے چاقو پھر اس کے پاس واپس آ جاتا تھا بعد میں ہم لوگوں نے جب ایک بار ہرن کا شکار کیا تو بجائے گولی کے عبدل نے اسی چاقو سے ہرن کو زخمی کیا ہرن دس گز کے فاصلے پر تھا عبدل نے چاقو گھما کر پھینکا چاقو ہرن کی گردن کاٹنے کے بعد ہوا میں لہراتا ہوا پھر اس کے پاس واپس آ گیا عبدل کے اس چاقو کو جیک بہت پسند کرتا تھا لیکن وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا کسی بات کا جواب بھی بس صرف اپنی آنکھوں کے اشاروں سے دیتا تھا جان جیسے عمدہ خوش اخلاق انسان کے ساتھ ایسے عجیب و غریب دوست کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی تھی ریل بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی جان اپنے پائپ کے کش لگاتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا لیکن جیک اور عبدل بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں رحم نام کو بھی نظر نہ آتا تھا اس لیے مجھے اب ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا تھا وہ دونوں مجھ سے بالکل بات نہ کرتے تھے البتہ جان مجھ سے بہت نرمی سے پیش آتا تھا ہم لوگ آہستہ آہستہ ہندوستان کے جنوب کی طرف جا رہے تھے چند اسٹیشن جلدی جلدی گزر گئے تو جان نے نقشہ نکالا اور اسے سیٹ پر پھیلا دیا نقشہ پھیلانے کے بعد اس نے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں نے مجھے اس طرح دیکھا گویا کہہ رہے ہوں ہم تم پر بھروسہ کر سکتے ہیں میں نے ان کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا اور وہ مطمئن ہو گئے نقشے کو دیکھتے ہوئے وہ آپس میں بحث کرنے لگے ان کی بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبد الخزانے والی کہانی پر یقین نہیں رکھتا یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا رہا تھا اب یہ بتانا تو بیکار سا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح راجکماری تک پہنچے راستے میں کچھ اتنی تکلیفیں بھی پیش نہیں آئی جن کے بیان کرنے کی خاطر میں اس قصے کو خامہ خال لمبا کروں گا ہاں ایک بار ضرور کہوں گا اور وہ کہنی بھی ضروری ہے کہ دلی سے لے کر راج کماری تک جتنے بھی اسٹیشن پڑے میں نے ریل کے ٹہرنے پر ایک نہایتی مکرو اور ڈراؤنا چہرہ بار بار اسٹیشن پر دیکھا وہ کوئی عجیب شخص تھا خدا نے پوری دنیا کی بدسورتی اسے دے دی تھی اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں میرا تو خیال ہے کہ جب وہ سوتا ہوگا تو تب بھی کھلی ہوئی رہتی ہوں گی ناک بنمانس جیسی تھی اور منہ کی جگہ ایک تھوتنی سی تھی کوپڑا بھی تھا اور لنگڑا بھی جب بھی ریل اسٹیشن پر ٹھہرتی یہ شخص کھڑکی کے قریب آ کر ضرور جھانکتا میں نے ایک بات محسوس کی اور وہ یہ کہ اسے دیکھتے ہی جیک کے بھیانک چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ ضرور پیدا ہو جاتی خدا جانے کیا تھا ریل کا سفر ختم ہو گیا تو پھر ہم نے موٹر سے سفر کیا خدا جانے کہاں کہاں گئے کتنے دریاؤں کو پار کیا کتنے ندی نالے پھلانگے غرض یہ کہ ہم آہستہ آہستہ ہندوستان کے بالکل جنوب میں پہنچ گئے یہاں ہمیں اپنا سفر خچروں پر شروع کرنا پڑا کیونکہ اب آگے نہایت ڈراؤنا اور خطرناک جنگل نظر آنے لگا تھا زندگی میں مجھے کبھی اتنی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہوئی ایک انجانا خوف سامنے نظر آتا رہا خود آ جانے کی اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد واپس باہر نکلنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں یہاں پہنچ کر جان نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا دوستوں یہی جنگل ہماری منزل مقصود ہے اس کے اندر ہی کہیں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے جس کی خاطر ہم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئے ہیں یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ دیکھ لو یہاں کتنا گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے خطرناک جانور اور درندے بھی یہاں بہت بڑی تعداد میں ہیں ہمیں ان سب کا مقابلہ کرنا ہوگا آؤ اب خدا کا نام لے کر اندر پڑھیں سب نے اپنے اپنے خچروں کو ہانکا اور پھر ہم جنگل میں داخل ہو گئے جانوروں کی آواز سے پورا جنگل کبھی کبھی گونج اٹھتا تھا ورنہ بس وہی ٹڈوں کا مدھم شور ہمارے دلوں کو ہر وقت سہمائے جا رہا تھا ہم پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے اور ہمارے خچر کبھی کبھی اپنے کان کھڑے کر لیتے تھے ہم بھی فوراً چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھتے مگر خطرہ اس وقت تک کوئی پیش نہ آیا اسی طرح گھنے درختوں کی شاخیں ادھر ادھر ہٹاتے راستے کے جھاڑ جھنکار شکاری چاقو سے صاف کرتے ہوئے ہم لوگ کوئی ایک میل اندر گھس آئے ابھی ہمیں اور آگے جانا تھا تھوڑی دیر دم لینے کے بعد جیسے ہی ہم نے سفر دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا سامنے کی جھاڑیاں ہلی اور پھر ان میں سے ایک شخص نمودار ہوا مگر یہ دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ وہ شخص میرا جانا پہچانا وہی اسٹیشن پر بار بار آ کر چھانٹنے والا کبڑا تھا کتنی حیرت انگیز بات تھی اور کتنا عجیب واقعہ جس شخص کو ہم نے کوئی اہمیت نہ دی اور جسے میں نے سرسری طور پر دیکھا تھا وہ انسان اب میرے سامنے کھڑا ہوا مجھے اور جان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس وقت اس کی کمان جیسی چکی ہوئی کمر بڑی عجیب نظر آ رہی تھی اسے دیکھتے ہی جان نے اپنی بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا عبدل نے بھی اپنا ہلال نما چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا البتہ جیک بالکل خاموش کھڑا رہا میں نے کنکیوں سے جیک کو دیکھا اندازہ لگایا کہ وہ اس کو بڑے اجنبی کی آمد سے خوش ہے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنے مالکوں میں سب سے زیادہ جان پسند تھا اس لیے میں جلدی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا سچی بات ہے مجھے بندوق وغیرہ چلانی تو نہ آتی تھی اس لیے مجبوراً مجھے پناہ ڈھونڈنی پڑی ورنہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ اس اجنبی کبڑے کے کپ میں اتنے زور کا گھونسا ماروں کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیدھا ہو جائے آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ جبکہ اس اجنبی کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہ تھے اچانک اس سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے میں عرض کروں گا کہ خدا نے انسان کا چہرہ پورے جسم میں ایسا بنایا ہے جو اس کی عادت اور اس کے ارادوں کو فوراً ہی ظاہر کر دیتا ہے یہی وجہ تھی کہ اس کی خوفناک صورت کو دیکھتے ہی جان نے اس کی طرف بندوق تان لی تھی بندوق کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ مسکرایا کون ہو تم جان نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا مجھ سے ڈریے مت میں آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا کبڑے نے جواب دیا اس کی آواز سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی عجیب تھر تھراتی ہوئی اور باریک آواز تھی انگریزی وہ میری ہی طرح ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا مگر آواز میں تھوڑا سا توتلا پن شامل تھا جس کے باعث اس کا لہجہ کافی پروسرار محسوس ہوتا تھا جان کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا وہ اس کے جواب سے مطمئن ہونے کے بجائے اسی طرح بندوقتا نے اس کے سامنے کھڑا رہا میں باری باری ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا سب سنجیدہ تھے البتہ جیک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نظر آتی تھی عبدل ال اب تک خاموش تھا لیکن اس کبڑے کو بڑی ڈٹائی سے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا نقصان بلا تم کس طرح پہنچا سکتے ہو ہم لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں اور پھر تم سے ڈرنے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی ہمیں تو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ تم کون ہو اور اس دور دراز جگہ پر بھیانک جنگل میں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا کیا کرتے پھر رہے ہو کبڑا یہ سن کر ہنسا اور دو قدم آگے بڑھ کر کہنے لگا کیا آپ نے کبھی کوبڑے جادوگر کا نام نہیں سنا خادم کو ہی کہتے ہیں مجھ سے دنیا کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے میں ہر شخص کے دل کے راز کو جانتا ہوں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور گزشتہ دنوں میں کیا ہو چکا ہے کبڑا جادوگر تو مجھے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب میں کیا بتلاؤں آپ دیکھ ہی رہے ہیں ویسے میرا نام چیتن ہے مگر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کبڑا جادوگر کہہ کر ہی پکارے کہیے کیا اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں عجیب شخص تھا سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود اتنا زدہ تھا کہ ابھی تک اپنے مالک جان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا میں نے دیکھا کہ اس کا یہ جواب سن کر جان کے ہونٹوں پر حقارت کا ایک تبسم پیدا ہوا وہ نڈر ہو کر کہنے لگا تم جادوگر ہو یا شیطان ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہم تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم اگر اس جنگل میں کیوں پھر رہے ہو تمہارا یہاں کیا کام ارے صاحب کمال کرتے ہیں جنگل کوئی آپ کا ہے یا آپ نے اس جنگل میں دوسروں کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے میری مرضی جہاں دل چاہے گا چاہوں گا آخر میں جادوگر ہوں اور میرا کام سنو اجنبی عبدل نے پھر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا جادو وادو کو تو ہم مانتے نہیں صاف صاف کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو حیرت ہے کبڑے نے ہنس کر کہا میں تو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا آپ ہی لوگ زبردستی پوچھ رہے ہیں اب رہی یہ بات کہ میں جادوگر ہوں یا نہیں تو لیجئے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں ذرا غور سے سنیے اتنا کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے کچھ دیر تک منہ ہی منہ میں کچھ بڑپڑا رہا اور پھر آنکھیں کھول کر ہم کو غور سے دیکھنے لگا اس کے بعد آہستہ سے کہنے لگا چوکیے گا مت لیجیے سنیے آپ جو میرے سامنے بندوق تانے کھڑے ہیں امریکہ سے آئے ہیں اور آپ کا نام جان ولیم ہے اچھے دل کے آدمی ہیں جن صاحب کے ہاتھ میں مڑا ہوا چاقو ہے وہ مستری ہیں ان کا نام عبدل ہے یہ آپ کے دوسرے ساتھی ہیں تیسرے صاحب جیک ہیں افریقہ سے آئے ہیں رہ گیا وہ ننا سا چوہا اس نے میری طرف اشارہ کیا سچی بات یہ ہے کہ اچانک یہ خطاب سن کر میرا خون کھولنے لگا مگر مسلحت اسی میں تھی کہ خاموش رہتا اس لیے کچھ نہیں بولا رہ گیا وہ ننا سا چوہا <laughs> تو اسے آپ دلی سے لے کر آئے ہیں غریب لڑکا ہے بیچارہ اور اس کا نام فیروز ہے یہ تو ہوا آپ سب کا تعارف اب یہ سنیے کہ آپ لوگ کیوں اس جنگل میں آئے ہیں مسٹر جان آپ کے پاس ایک خزانے کا نقشہ ہے جو کسی جنگل میں کہیں دفن ہے خزانہ پانے کے بعد آپ لوگ ایک نامعلوم جزیرے میں جائیں گے یہ جزیرہ صرف چودہویں رات کو جبکہ چاند پورا ہوتا ہے سمندر سے نمودار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کبڑا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا گویا ہمارے چہروں سے ہمارے دلوں کا راز جان لینے کا خواہش مند تھا میرے ساتھ ساتھ سبھی حیرت زدہ تھے سب تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے اس کا جادو بالکل سچا معلوم ہوتا تھا اسی پر بس نہ کر کے اس نے پھر کہنا شروع کیا اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس جزیرے میں کیا تلاش کرنے جا رہے ہیں سنیے جناب وہ ایک عجیب سی دیوزات مکھی ہے جس کا قد اونٹ سے بھی اونچا ہے لمبائی میں وہ گینڈے سے بھی لمبی ہے ہاتھی جتنی موٹی اس کے پر معلوم ہوتا ہے دو بڑے ہوائی جہاز ہیں اس کی ناک سے شولے نکلتے ہیں بہت خطرناک ہے سمندر میں رہتی ہے صرف چاند رات کو جبکہ جزیرہ سمندر کی سطح پر نمودار ہوتا ہے وہ شکار کی غرض سے ہوا میں اڑتی ہے اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا اس کے بارے میں صرف سنا ہی ہے مگر اس پر پورا یقین رکھتے ہیں لوگ اتنی خطرناک ہونے کے باوجود وہ بہت کارآمد ہے اس کی آنکھیں اگر احتیاط سے نکال لی جائیں تو چھپے ہوئے دفینوں کو خود بخود زمین میں سے کھینچ کر باہر نکال لیتی ہے ان آنکھوں میں یہی تاثیر ہے ایک کام ان آنکھوں سے اور بھی لیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر اس مکھی کی آنکھوں کے آگے کوئی سی بھی چیز رکھتی جائے تو وہ سونا اور ہیرا بن جاتی ہے پتھر ہیرے بن جائیں گے اور سونا اسی لیے آپ اس جزیرے میں جانا چاہتے ہیں فرمائیے میں نے کوئی بات غلط نہیں کہی اتنا کہہ کر وہ خطرناک کپڑا بالکل خاموش ہو گیا اس کے خاموش ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا گویا جنگل کے ان نظر نہ آنے والے ٹڈوں کا شور اب یک لخت کم ہو گیا ہے جن کی آوازوں سے کچھ دیر پہلے پورا جنگل گونج رہا تھا ہوا کی سائیں سائیں بھی اچانک رک گئی ہے اور اس خاموشی میں اب صرف ہمارے دلوں کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی میں نے حیرت بھری نظروں سے اپنے مالک جان کی طرف دیکھا کیا بتاؤں آپ کو کہ اس وقت کیا حالت تھی چہرہ بالکل زر تھا اور وہ بالکل گم سم کھڑا تھا اس کی حالت بتاتی تھی کہ جس راز کو اس نے ہر ایک سے چھپایا اب اس کے ظاہر ہو جانے سے اسے بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے جیک اور عبدل بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس اجنبی کبڑے کو دیکھ رہے تھے مگر میرا دل اندر سے کہتا تھا کہ جیک کی وہ حیرت بنا اٹھی تھی جو وہ اندر سے تھا باہر سے ہر کس نظر نہ آتا تھا جان اور عبدل کے اس طرح حیرت زدہ ہونے سے ایک بات تو کم از کم میری سمجھ میں آ گئی اور وہ یہ کہ کبڑا جادوگر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ سچ مچ جادو جانتا ہے کافی دیر تک جان خاموش کھڑا سوچتا رہا آخر پھر اطمینان کی ایک لمبی سانس لینے کے بعد آہستہ سے بولا میں جھوٹ نہیں بولا کرتا مجھے اعتراف ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس سے تمہیں کیا اگر واقعی ہم لوگ خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں تو تم دخل دینے والے کون ہو خامخواہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے آخر تمہارا مطلب کیا ہے بالکل ٹھیک ہے عبدل نے بھی اپنی لمبی گردن چھٹک کر کہا آخر یہ کہانی سنانے سے تمہارا مطلب کیا ہے جیک نے دانت پیس کر پوچھا مطلب تو صاف ظاہر ہے کبڑے نے مسکرا کر کہا میں صرف خزانے کا وہ نقشہ چاہتا ہوں جسے مسٹر جان نے تیار کیا ہے ہاں، جون صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا لیکن عبدل نے کہا ہرگز نہیں وہ نقشہ تمہیں ہرگز نہیں مل سکتا تم اسے نہیں لے جا سکتے مجھے کوئی نہیں روک سکتا وہ نقشہ میں ضرور لے جاؤں گا کبڑے نے ڈٹائی سے کہا اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی میں خاموش کھڑا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور دلی دل میں پیچ و تاپ کھا رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کبڑے کی ٹانگ پر جما دوں اس منو شخص کی مسکراہٹ مجھے بری طرح کھل رہی تھی آخر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا میں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اپنے مالکان کی موجودگی میں میرا بولنا ٹھیک نہیں ہے بس جلدی سے آگے بڑھ کر اس کو بڑے جادوگر سے پوچھ ہی لیا اگر تم جادوگر ہو تو پھر تمہیں نقشے کی کیا ضرورت ہے تم اپنے جادو کے زور سے کیوں یہ معلوم نہیں کر لیتے کہ خزانہ کہاں ہے میری یہ بات سن کر میرا مالک جان مسکرانے لگا اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور پھر خوشی ظاہر کرنے کے لیے اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا عبدل نے بھی میرے سوال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا البتہ جیک کے بھیانک چہرے پر خفگی کے آثار نظر آنے لگے ایک لمحے کے لیے تو میرا یہ سوال سن کر جادوگر بھی چکرا گیا لیکن پھر جلدی سے اپنی حالت پر قابو پا کر مسکرایا اور بولا یہ ننا چوہا تو کافی عقل مند معلوم ہوتا ہے کیوں نہ ہو آخر ہمارے ہندوستانی کا ہے اس نے سوال تو اچھا کیا ہے لیکن میرے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے اتنا کہہ کر اب وہ مجھ سے مخاطب ہوا چلو لڑکے تمہارا نام فیروزی ہے نا شاید میں نے تمہارا یہی نام بتایا تھا خیر جو کچھ بھی ہو تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم نے اللہ دین اور جادو کے چراغ کی کہانی تو پڑھی ہوگی اس میں جادوگر الادین کو ایک غار لے جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ وہ اکیلا غار کے اندر جا کر جادوئی چراغ لے کر آئے صرف اللہ دین ہی وہ چراغ لا سکتا تھا جادوگر اپنے جادو کے زور سے نہیں منگوا سکتا تھا کچھ ایسی ہی حالت میرے ساتھ بھی ہے میں دنیا میں ہر ناممکن بات کو ممکن بنا سکتا ہوں لیکن بس صرف دفینوں کے بارے میں نہیں جان سکتا میرا جادو یہاں آ کر بیکار ہو جاتا ہے سمجھ گئے بات اس نے ایسی معقول کہی تھی کہ مجھے اب جواب نہ بن پڑا اور میں پھر دوبارہ جلدی سے جان کی کمر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا کبڑا تھوڑی دیر تک عجیب نظروں سے ہر ایک کو باری باری دیکھتا رہا پھر بولا ہاں تو مسٹر جان لائیے وہ نقشہ اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا لیکن میں وہ نقشہ تمہیں ہرگز نہیں دوں گا جون نے بندوق مضبوطی سے پکڑ کر جواب دیا آپ زدی آدمی ہیں لیکن خیر کوئی بات نہیں میں آپ کو کل تک کا وقت دیتا ہوں اب رات ہونے والی ہے کل صبح مجھے آپ کا جواب مل جانا چاہیے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ ہاں میں ہی ہوگا اچھا اب میں چلتا ہوں کل ملاقات ہوگی اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا مگر پھر اچانک رک کر کہنے لگا اور ہاں بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا آپ لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے <laughs> کبڑا تو اتنا کہہ کر چلا گیا مگر ہم سب کو عجیب کشمکش کی حالت میں چھوڑ دیا بڑی دیر تک ہم خاموش رہے آخر جون نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا رات اب قریب ہی ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے خیمے لگا لیں میرے خیال میں یہ جگہ خیمے گاڑنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے یہ سن کر میں نے جلدی سے خچروں کی کمر سے بندھا ہوا سامان اتارا اور خیمے نکال کر انہیں جلدی جلدی زمین پر پھیلایا اس کام میں میری مدد عبدل نے بھی کی ہم دونوں نے مل کر خیمے گاڑ دیے اور پھر سامان ان کے اندر رکھ کر بستر بچھا دیے ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا خیمے ویسے بھی قریب قریب تھے لیکن اس کے باوجود بھی میں باری باری ہر خیمے میں جاتا رہتا تھا میں آخر ان تینوں کا ملازم تھا اور ان کا خیال رکھنا میرے فرض میں شامل تھا رات کے آٹھ بج رہے تھے ہر طرف ہو کا عالم تاری تھا جنگل کے درمیان سے کبھی کبھار کسی درندے کی آواز آ جاتی تھی ورنہ ہر طرف خاموشی تھی چاند ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھکے ہلکی ہلکی ملگجی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اس منوس کبڑے کو ہم سے جدا ہوئے تین گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے مگر ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی کیا ہے میں یہ سوچتا ہوا کہ دیکھیے اب قسمت کیا گل کھلاتی ہے اور آگے کیا پیش آتا ہے عبدل کے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر نکل آیا چاند کافی اوپر آ چکا تھا اور جنگل کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی میری جیب میں چھوٹا سا ہلکا پستول تھا جسے میرے مالک نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے کچھ دیر پہلے دیا تھا اور جس سے نشانہ لگانے کی مشق میں اچھی طرح کر چکا تھا جنگل کی یہ ہے بتنا کی دیکھ کر میرا دل تھڑکنے لگا بے اختیار میرا ہاتھ اپنے پستول پر گیا ہلکے ہلکے قدم بڑھاتا ہوا میں کے خیمے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک دور جنگل میں ایک سائے کو دیکھ کر چھٹک گیا کوئی مجھے دیکھ کر جلدی سے ایک طرف کی اوٹ میں چھپ گیا تھا اس نئی بات کی اطلاع دینے کے لیے میں فوراً خیمے کے اندر پہنچا میرا مالک چون اپنی بندوق کی نال صاف کر رہا تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگا آؤ فیروز آؤ میں تمہیں بلا نہیں والا تھا فرمائیے میں حاضر ہوں میں نے ادب سے کہا بات یہ ہے فیروز کہ میرا دل آپ ہی آپ تمہاری طرف کھینچا چلا جا رہا ہے تم شاید خود کو میرا ملازم سمجھتے ہو لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا تم مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو تم نے اس نالائق کو بڑے سے بہت اچھا سوال کیا تھا اب ذرا یہاں میرے قریب آؤ میں تمہیں خاص بات بتاتا ہوں میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اس نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور جب میں بیٹھ گیا تو بولا سنو بیٹا مجھے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بھروسہ صرف تم پر ہے جی مجھ پر ہاں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دراصل تم جیسے بے شمار بچوں کا باپ ہوں کئی سو بچوں کا باپ سمجھے جی میں سمجھا نہیں میں دراصل جو ہوں وہ میں ظاہر نہیں کرتا تم شاید سمجھتے ہو گے کہ میں ایک لالچی انسان ہوں جسے خزانہ پانے اور اس مکھی کی آنکھیں حاصل کرنے کی تمنا ہے لیکن یہ بات نہیں ہے خزانہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے میری کوئی اولاد نہیں ہے جس کے لیے میں اسے حاصل کرنے کی فکر کروں میں یہ چیزیں خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں جی میں اب سمجھ گیا امریکہ میں اندھے بچوں کا ایک اسکول ہے اسے میں ہی چلاتا ہوں ایک یتیم خانہ اور بیوہ عورتوں کا چھوٹا سا گھر ہے اس کا بار بھی مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے اس عجیب و غریب مکھی کی آنکھوں میں ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اگر وہ آنکھیں اندھے لوگوں کی آنکھوں سے مل جائیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی بہنائی واپس آ جائے گی اس کبڑے جادوگر نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل ٹھیک ہیں مگر میں اس کے جادو پر یقین نہیں رکھتا کسی نہ کسی طرح اسے میرے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہیں اور وہی اس نے مجھے سنا دی ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے جی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے میں نے آہستہ سے کہا اب میں جو تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا عبدل اور جیب دونوں میرے ساتھی ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں مگر مجھے مجبوراً اس کام میں انہیں شامل کرنا پڑا ہے ان دونوں کی مدد کے بغیر میں اتنے لمبے سفر پر روانہ نہیں ہو سکتا تھا تمہیں اب ان لوگوں سے ہوشیار رہ کر ان کی نگرانی کرنا ہے ان کے ہر ارادے کی اطلاع مجھے دینی ہوگی سمجھ گئے جی ہاں خوب سمجھ گیا خزانہ مل جانے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اسے فوراً امریکہ روانہ کر دوں مجھے ان یتیم اور اندھے بچوں کا خیال بہت ستاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں کیونکہ انسان صرف پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ دوسروں کے کام آئے تمہارا کیا خیال ہے آپ درست فرماتے ہیں آپ بے فکر رہیے میں آپ کی ہدایتوں پر پوری طرح عمل کروں گا مگر اس وقت آپ کے پاس ایک بہت ہی ضروری خبر لے کر آیا ہوں خبر جان ایک دم چونک گیا جی ہاں اہم خبر اور وہ یہ ہے کہ یہاں خیمے میں آنے سے پہلے میں نے دور جنگل میں ایک پروسوار سایہ دیکھا ہے مجھے دیکھ کر وہ درخت کی آڑ میں ہو گیا خدا جانے وہ کون ہے جان یہ سنتے ہی اچھل پڑا اس کے چہرے پر بے چینی صاف چھلکنے لگی بڑی بےتابی کے ساتھ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو سکتا ہے وہ وہی منوس کبڑا ہو فیروز ہمارے کئی دشمن پیدا ہو چکے ہیں اور کئی اور پیدا ہو جائیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارا اعتبار کر لوں تم ایک شریف اور ایماندار لڑکے ہو مجھے امید ہے کہ تم میرے اس اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنا وفادار پائیں گے میں نے جواب دیا اس کے لیے تمہارا شکریہ اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر سوچنے کے بعد کہا اچھا لو خزانے کا یہ نقشہ اب تم اپنے پاس رکھو کسی کو بھی یہ خیال نہ ہوگا کہ نقشہ تمہارے پاس ہے اور سچ تو یہ ہے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نقشہ صرف تمہارے پاس ہی محفوظ رہے گا میں رات بھر اس کبڑے کا انتظار کروں گا وہ کسی وقت بھی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر آ سکتا ہے نقشہ ایک چمڑے کے بٹوے میں بند تھا میں نے یہ بٹوا اپنی قمیض کے اندر والی چیپ میں رکھ لیا اچانک ایک خیبت ناک آواز باہر سے آتی سنائی تھی بڑی پرسراہٹ سنسناہٹ سی تھی کسی کے بھاری قدموں کی چاہ یہ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی قریب اور قریب اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ہم دونوں سانس لو کے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے میں بزدل نہیں ہوں لیکن ایمان کی بات ہے کہ اس وقت میری روح بھی فنا ہو رہی تھی احتیاط میں نے اپنا ایک ہاتھ اپنے پستول پر رکھا ہوا تھا میرا مالک جان سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھے جا رہا تھا پر دیکھو ذرا سی حرکت ہوئی ایک سوکھے سے مریل ہاتھ نے پردہ ایک طرف سرکایا اور پھر آواز آئی میں اندر آ رہا ہوں مسٹر جان اجازت مانگنے کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں میرے ہی انتظار میں یوں ڈرے اور سہ میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ آواز بڑے جادوگر کی تھی اپنے ہوٹوں پر وہی بھیانک مسکراہٹ پیدا کی عجیب سی خوفناک نظروں سے وہ ہمیں کھور رہا تھا